مینک اور بیل ایک دفعہ کا ذکر ہے بہت سارے مینکوں کا ایک جھنڈ ایک خوبصورت تالاب میں رہا کرتا تھا وہ سب ساتھ میں بے حد خوشی سے رہتے وقت پڑنے پر ایک دوسرے کی مدد کرتے جبکہ ان کی قسمیں ایک دوسرے سے مختلف تھی ان میں سے ایک کافی لمبا تھا جو چھلانگ لگا کر بڑے بڑے پتھر پر جا بیٹھتا تو دوسرا ان میں سے سب سے تیز تھا اتنا تیز کہ اسے مرحلہ آنکھوں سے دیکھنا ناممکن تھا ان میں سے ایک تھا میکس جو قد میں سب سے بڑا تھا وہ ہر روز درجنوں مکھیاں اور کیڑے ایک ہی وقت پر کھا جاتا دوسرے مینڈک کافی خوف زدہ ہوا کرتے تھے لمبے چوڑے میکس سے پر میکس کو یہ سب بہت اچھا لگتا وہ اپنے قد پر فخر کرتا اور دوسرے میدکوں کی مذاق اڑایا کرتا تھا <laughs> تم لمبے سے پتھر پر چھلانگ مار سکتے ہو اس کا مطلب تم ان جانوروں سے تیز بھاگ سکتے ہو جو تم پر حملہ کر سکتے ہیں یہ تمہارے لیے اچھی بات ہے مگر مجھے تمہارے ہنر کی کوئی ضرورت نہیں کوئی مجھ جتنا وسیع نہیں ہو سکتا کیا تم یقین مانتے ہو کہ میکس کی طرح وسیع کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہمیں کیا پتا ہم نے تو آج تک کسی وسیع جانور کو نہیں دیکھا چونکہ تالاب جنگل کے بیچوں بیچ گہرائی میں تھا اسی لیے وہاں زیادہ جانور پانی پینے کے لیے بھی نہیں آتے اور اسی لیے کسی نے بھی میکس سے بڑے قد کا جانور نہیں دیکھا تھا سب میکس کو ہی سب سے بڑے قد کا سمجھتے تھے میکس بھی اس خوش فہمی میں مبتلا تھا میں کتنا خوش نصیب ہوں جو میرا قد سب سے بڑا ہے میکس کے چار چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے وہ ہمیشہ تالاب کے نزدیک دوسرے مینڈکوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے ہمیں درخت کے اس سمت جانا جانا چاہیے کھیلنے کے لیے وہاں بڑے پتھر موجود ہے او ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے امی نے کہا ہے کہ ہمیں اسی سمت کھیلنا چاہیے ارے تم کیوں بھول رہے ہو کہ ہمارے ابا اس جزیرے کی سب سے بڑی مخلوق ہے تم سب گھبراؤ مت اگر کسی نے کچھ کہا تو ابا کو بلا لیں گے نہیں بابا تم گھبراؤ مت اگر تمہیں امی نے کچھ کہا تو ہم اپنے ابا سے کہیں گے کہ وہ ان سے بات کرے پھر وہ تم سے ناراض نہیں ہوگی ٹھیک ہے چلو چلیں وقت بالکل بھی ضائع کیے بغیر وہ سارے بچے چھلانگ لگا کر تالاب کی دوسرے جانب کھیلنے چلے گئے درخت کے اس جانب ایک چھوٹے سے تالاب کو دیکھ کر وہ سب حیرانیت میں پڑ گئے وہ دیکھو ایک چھوٹا سا تالاب ہے مجھے لگتا تھا کہ یہاں صرف ایک ہی تالاب ہے جس میں ہم کھیلتے ہیں ایسا مت سوچو اس جزیرے میں بہت سی پوشیدہ چیزیں موجود ہیں یہ ایک بہت وسیع جزیرہ ہے کیا تم دونوں سے باتیں ہی کرتے رہو گے چلو اب کھیلتے ہیں پھر وہ سب ایک کے بعد ایک اونچی اونچی چھلانگے مار کر تالاب میں کود پڑے اور کھیلنے لگے اچانک زمین کانپنے لگی ارے نہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر عجیب سے جانور کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے جو اس تالاب کی جانب آ رہا تھا وہ اونچے پتھروں سے بھی زیادہ لمبا تھا اس کا پیٹ اس کے ہر ایک قدم پر ہلتا تھا اس کی آواز کافی اونچی تھی اسے دیکھ کر سارے بچوں نے تالاب سے جیسے تیسے چھلانگ لگائی اور اپنے تالاب کی جانب بھاگنے لگے پر جلد بازی میں ایک چھوٹی لال مینڈک کا پاؤں پھسلا اور وہ تالاب میں گر پڑی نہیں جلدی باہر تم سب نے یہ کیا ہلچل مچا رکھی ہے اور تم سب کون ہو میں نے دیکھا جانور مہربانی کر کے مجھے مات کا کیا تمہیں کھاؤں <laughs> میں تمہیں بھلا کیوں کھاؤں گا ہاں؟ میں تو یہاں بس تھوڑا سا پانی پینے آیا ہوں او, اس کا مطلب تم ہمیں نہیں کھاؤ گے او نہیں میں میڈھک نہیں کھاتا تو پھر تم کیا کھاتے ہو جس سے تم اتنے بڑے ہو گئے ہو میرے ابا سارا دن کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں پھر بھی وہ تم سے قد میں بڑے نہیں ہیں تم تو بہت وسیع ہو کیا تمہارے ابا تمہارا مطلب میڈھک ابا <laughs> وہ میرے جتنے بڑے نہیں ہو سکتے میں تو پیدائشی وسیع ہوں ہر جانور اپنے قد کے مانند پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب تم سے بھی وسیع جانور موجود ہیں ہاں بالکل بیل کی بات سن کر سارے بچے حیران ہو گئے کہ بیل سے بھی اونچے قد کا جانور اس جزیرے میں موجود ہے وہ وہاں گھنٹوں تک بیٹھ کر دوسرے بڑے قد کے جانوروں کی کہانیاں سننے لگے جلد ہی رات ہو گئی سب بچوں نے اپنے نئے دوست کو شبا خیر کیا اور وہاں سے نکل گئے ارے گھر جلدی چلو مجھے ابا کو ساری باتیں بتانی ہے ہاں چلو جلدی سارے بچے سیدھے میکس کے پاس گئے اور اپنے ابا کو سنی ہوئی پوری کہانیاں دریافت کی ان بچوں کی کہانی اتنی دلچسپ تھی کہ سارے مینڈک جمع ہو کر سننے لگے <laughs> میرے معصوم بچوں تم نے مجھ سے کہا تھا ایک کوئی مسٹر ہے جو مجھ سے بھی زیادہ وسیع ہے ناممکن صرف اتنا ہی نہیں ابا اس نے تو یہاں تک کہا کہ اس سے بھی وسیع مخلوق اس جزیرے میں ہے وہ سارے وہاں اس تالاب سے پانی پینے آتے ہیں ہاں ہاں انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ آپ ان سے وسیع ہو ہی نہیں سکتے کبھی نہیں وہ بہت بڑا پاگل ہے یہ ناممکن ہے کہ کوئی مجھ سے بھی زیادہ وسیع ہے وہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بلا کر تمہارے سامنے بڑا دکھا رہا ہوگا وہ بہت بڑا جھوٹا ہوگا یہ سچ بھی ہو سکتا ہے میکس جو پرندے یہاں پانی پینے کے لیے آتے ہیں میں نے ان سے معلومات کی ہے کہ یہاں وسیع جانور موجود ہیں یہ ہماری نادانی ہے جو ہم اپنے آپ کو سب سے بہترین سمجھتے ہیں یہ میری نہیں بلکہ تمہاری سوچ ہے یہی حقیقت ہے کہ جزیرے کی سب سے بڑی مخلوق میں ہوں اور یہی حقیقت ہے کیوں نہ ہم صبح ہونے کا انتظار کریں اور سچائی خود ہی جان لے بچوں کے مطابق وہاں وسیع جانور پانی پینے آتے ہیں یا نہیں پتا چل ہی جائے گا کہ تم صحیح ہو یا یہ بچے سارے لوگ مان چکے تھے لیکن میکس گھبرا رہا تھا <laughs> اسے ثابت کرنا تھا کہ اس جزیرے میں وہی سب سے بڑے قد کا جانور ہے جس سے کہ اس جزیرے میں اس کی عزت برقرار رہے نہیں فیصلہ ہوگا ابھی اور اسی وقت سمجھے میرے بچوں کی اپنے پچھلے حصے کو سیدھا کھڑا ہو گیا پھر اس نے اپنے پیٹ میں سانس کھینچی جس سے اس کا پیٹ پھولا اور قد بڑا ہو گیا بتاؤ بچوں کہ کیا وہ مجھ سے بھی زیادہ وسیع ہے میکس نے اپنا پیٹ اور پھلا لیا کیا وہ مجھ سے زیادہ وسیع ہے نہیں ابا اور وسیع میکس تمہیں یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہر جانور میں الگ الگ خصوصیات پائی جاتی ہے مجھے پورا یقین ہے کہ مسٹر آکس میں ہماری طرح چھلانگ لگانے کی صلاحیت نہیں ہے ہاں میکس تم خود کو اذیت مت پہنچاؤ پر میکس ہار مان ہی نہیں رہا تھا وہ اپنے دوستوں کے رائے مشورے ماننے سے قاصر تھا وہ صرف سننا چاہتا تھا کہ وہ بیل سے بڑا ہے اور وہ واقعی میں بیل سے بڑا ہی بننا چاہتا تھا اس نے سبھی باتوں کو نظر انداز کیا اور اپنے بڑا اور بڑا خلاصہ نہیں ابا اور وسیع میکس پھول کر ایک مجسمہ دکھائی دے رہا تھا پھر بھی اس نے اپنے پیٹ میں سانس بھر لی اور پھول گیا اور بڑا چہرہ پورا نیلا پڑ چکا تھا مگر پھر بھی وہ لگاتار ہی جا رہا تھا جس کی وجہ سے اصیت پہنچا رہے ہو اس مینڈک نے سچ ہی کہا تھا میکس اپنے آپ کو بہت اذیت پہنچا رہا تھا اس کا پچھلا حصہ تن گیا آنکھیں پھول کر باہر آ گئی اور پیٹ میں کافی سانس کی وجہ سے اذیت میں آ گیا تھا پر وہ پھر بھی ہار ماننے کو راضی نہیں تھا بس وہ اسی بات کو ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا کہ جزیرے میں وہی ایک سب سے بڑی مخلوق ہے پھر سے پر بہت دیر ہو چکی تھی میکس کا پیٹ پھٹ چکا تھا اس نے اپنے اندر اپنے جسم کی طاقت سے زیادہ اتنی سانس بھر لی کہ وہ پھٹ گیا اس کے سارے بچے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے سارے لوگ غمگین ہو گئے میکس میرے دوست کاش تم نے ہماری بات مان لی ہوتی قدرت نے ہمیں الگ الگ خصوصیات دی ہیں ہمیں کبھی دوسروں کی نقل نہیں کرنی چاہیے